السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ہماتن گوش ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں جن بچوں کے اسکول کھلے ہوئے ہیں وہ اپنے اسکول کا کام اور جن بچوں کی چھٹیاں ہیں وہ چھٹیوں کا کام اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی بڑے نے آپ کو کچھ کہا ہے اور اگر آپ کی نماز رہ گئی ہے اور اگر قرآن کا سبق رہ گیا ہے تو یہ سارے کام مکمل کر کے پھر کہانی سننے بیٹھیے گا اچھا لگے گا آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں تیئیسویں سپارے سے ایک اور کہانی تیئیسویں سپارے میں صورت الصافات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے انبیاء کی کہانی سنائی ہے انہی میں سے آج ہم ایک اور کہانی سنیں گے کہانی کا عنوان ہے مچھلی کے پیٹ میں اور مچھلی کے پیٹ میں بھلا کیا ہوا تھا سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے حضرت یونس علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام کے نام کی صورت بھی قرآن میں موجود ہے یہ ایک بہت ہی عظیم اور کریم نبی تھے اور ان کا قصہ قرآن پاک میں ایک انوکھا قصہ ہے حضرت یونس علیہ السلام سیدنا ابراہیم کی نسل سے تھے اور ایک اسرائیلی نبی تھے ان کی عمر اٹھائیس سال تھی تو اللہ نے انہیں نبوت سے نوازا انہیں عراق میں بھیجا گیا جہاں پہ کافر اور مشرق لوگ رہتے تھے اور ان لوگوں کو آشوری کہا جاتا تھا اس وقت جہاں وہ رہتے تھے اس جگہ کا نام نینوا تھا حضرت یونس علیہ السلام نے آشوریوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور کہا کہ وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور جو آپ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے مگر جیسے تمام انبیاء کے ساتھ ان کی اقوام نے کیا ان لوگوں نے بھی حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اپنے کفر پر جمے رہے پھر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم کرنا شروع کر دیا انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو برا بھلا کہا ان کا مذاق اڑایا انہیں دھمکیاں دیں حضرت یونس علیہ السلام اپنے لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے بہت ہی ناراض ہو گئے اور انہیں کہا کہ تین دن میں تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا اور پھر تیسرا دن آنے سے پہلے ہی آدھی رات کو نینوا سے نکل گئے اور دن کے وقت جب عذاب قوم کے شہروں پر پہنچ گیا تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملے اب ہوا یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے اور انہیں ہجرت کر لی تھی مگر ہجرت اس وقت تک نہیں کر سکتے انبیاء جب تک اللہ تعالیٰ انہیں حکم نہ دیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے پھر کوئی نبی اپنی جگہ سے ہجرت کر سکتے ہیں مگر حضرت یونس کو بھی حکم نہیں دیا گیا تھا انہوں نے عذاب کی اطلاع دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے ادھر یہ ہوا کہ جب ان کے اوپر عذاب کے بادل آ گئے تو آشوری ڈر گئے اور انہیں پہلے ہی پتہ تھا کہ یونس علیہ السلام جھوٹ تو کبھی بھی نہیں بولتے اگر انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ تین دن میں عذاب آئے گا تو عذاب آ جائے گا اور پھر جب انہوں نے بادل دیکھے تو وہ ڈر گئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت توبہ کی معافیاں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اچھے ساتھیوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کے جو اصول بتائے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں آتا جب تک اللہ تعالیٰ جو انہیں فرصت دیتا ہے وہ ختم نہ ہو جائے اور آخری وقت تک انبیاء کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ انہیں صحیح راستے کی دعوت دیتے رہیں مگر یہاں پہ ایسے نہیں ہوا یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ کی قوم کے اوپر عذاب آنے والا ہے تو حضرت یوسف نے اپنی دعوت ختم کر کے اپنی بستی کو چھوڑ دیا اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت تھی کہ آخری وقت تک دعوت دینی ہے پوری نہ ہو سکی لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا کیونکہ وہ لوگ اپنے کیے پر شرمندہ بھی تھے ادھر یہ ہوا کہ یونس علیہ السلام جب فرات کے کنارے پہنچے عراق میں ایک دریا ہے دریائے فرات تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی چل پڑی پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے لیکن کشتی پھر بھی ڈوبنے والی تھی اور ڈگمگانے لگی پھر انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے اور اس وجہ سے یہ کشتی ڈوبنے والی ہے یونس علیہ السلام نے یہ سنا تو انہیں لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خبر تو دی تھی کہ عذاب آنے والا ہے مگر ابھی مجھے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا اور حکم کا انتظار کیے بغیر میں نینوا سے نکل آیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی ہو یہ کہہ کر یہ سوچ کر انہوں نے اپنے کشتی والوں سے کہا کہ تم لوگ مجھے سمندر میں پھینک دو میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں مگر کشتی کے لوگ تو ان سے اتنے متاثر تھے کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے بہت نیک تھے سب سے پیار محبت سے پیش آتے تھے انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں پھینک سکتے اور پھر انہوں نے قرآن دازی کی یعنی کہ تمام لوگوں کے نام لکھ کے ایک پرچی نکالی تین بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تب انہوں نے مجبور ہو کر حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو مگر یہ تمہارا کھانا نہیں ہے ان کو چبانا نہیں ہے اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس لیے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو پورے کا پورا نگل لیا اور یونس علیہ السلام پہنچ گئے مچھلی کے پیٹ میں جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو وہ بہت شرمندہ ہوئے کہ بغیر اللہ سے اجازت لیے لوگوں سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے مجھے علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان کے اوپر تین اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے ایک رات کا اندھیرا تھا ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا اور ایک سمندر کا اندھیرا تھا حضرت یونس علیہ السلام نے ان تمام اندھیروں میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کر دی انہوں نے کہا لا الہ الا سبحان کا انی کن من الظالمین اللہ تعالیٰ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے آپ ایک ہیں میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں میں نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کر لیا ہے اور یہ ایسی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے یہ ہمیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کچھ لوگ کہتے ہیں تین دن کچھ کہتے ہیں سات دن کچھ کہتے ہیں چالیس دن غرض جتنے بھی وہ دن یا گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہے اور تسبیح کرتے رہے چنانچہ مچھلی نے اللہ کے حکم سے سمندر کے کنارے انہیں اگل دیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو پیارے نبی کے صحابی تھے کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے پرندے کا چھوٹا سا بچہ بالکل نرم ہوتا ہے جس پہ بال بھی نہیں ہوتے بہت ہی کمزوری کی حالت میں تھے کیونکہ وہاں پہ نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا اور مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے جب مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک بیل دار درخت لگا دیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہاں پہ یقین کی بیل اگا دی یقین کا مطلب کدو جو گھیا ہم کھاتے ہیں اس کی بیل اگا دی اور انہیں کہا کہ آپ اس پودے سے کھائیں اس کے ساتھ ہی ایک جنگلی بکری بھی بھیج دی جو صبح شام آپ کو دودھ پلاتی تھی یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام کی طاقت واپس لوٹ آئی اور وہ ٹھیک ہو گئے وہ وہاں درخت کے سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ ٹھیک ہو گئے تو وہ درخت جس سے وہ کھاتے تھے وہ سوکھ کے گرنے لگا حضرت یونس کو بڑا افسوس ہوا کہ اس درخت کی وجہ سے مجھ میں طاقت آئی اور اب یہ سوکھ کے مر گیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح آپ کو اس درخت سے محبت ہے اس سے کئی گنا زیادہ مجھے اپنے بندوں سے اور اپنی مخلوقات سے محبت ہے ہم کسی کے اوپر بے وجہ عذاب نازل نہیں کرتے اور جب آپ وہاں سے جلدی سے نکل آئے تو ہم نے ان لوگوں کو معاف فرما دیا اور حضرت یونس علیہ السلام نے جب بستی چھوڑ دی تھی اور نینوا کے لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ ضرور اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو وہ فوراً بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب ڈر گئے اور حضرت یونس کو تلاش کرنے لگے تاکہ اسلام لے آئیں اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں بھی مانگنے لگے معافیاں مانگنے لگے آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھا یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام صحت مند ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ دوبارہ نینوا چلے جائیے اور وہاں اپنی قوم کے ساتھ رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیے چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نینوا واپس اشیف لے گئے قوم کے لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو بہت خوشی کا اظہار کیا حضرت یونس علیہ السلام کی باقی زندگی نینوا میں ہی گزری وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی قبر تھی اچھے ساتھیوں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے وہاں پہ طائف کے لوگوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا انہیں پتھر مارے تھے اور برے بدماش لڑکے ان کے پیچھے لگا دیے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے بچتے بچاتے ایک باغ میں آ کے بیٹھے تھے اور وہاں پہ باغ کا جو ملازم تھا اس نے انہیں انگور پیش کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تھا تم کہاں کے رہنے والے ہو تو اس نے جواب دیا تھا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بھائی یونس بھی وہیں کے تھے اس پر وہ غلام بہت خوش ہوا تھا تمام انبیاء ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں نا اس لیے یونس علیہ السلام بھی پیارے نبی کے بھائی ہی تھے آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی مزیدار کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ